اقیل بن خالی نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ اسے کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سو جب بات یہاں تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے یہ حدیث ابن شہاب کے بھتیجے کی بیان کردہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چھیالیس